الله الله الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده فلا فلا له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا عبده ورسوله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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وی گا کا عجیب ہو دستن گنس کا وی گا ات مواح فا مری گا فو و اِگا ماتا فتب ہو او کما خالا رہی سلا و سلام سامعین اور دینی بھائی اور بہنوں ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے حقوق المسلم ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ واجبی حقوق اسلام نے مقرر کیا ہے وہی آج ہم اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میں سمجھتا ہوں یہ چھ حقوق ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو معلوم بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وزت ودتر فعین تنفع المؤمنین اے ہمارے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کریں کیونکہ جب بھی نصیحت کی جاتی ہے مومنوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے مومن واد نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بے دین اور کفار و مشکین کے بارے میں اللہ نے فرما وہی راد قرون جب انہیں نصیحت کیا جاتا ہے تو وہ نصیحت نہیں قبول کرتے آواز نہیں آ ہاں، چلو جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں قبول کرتے یہ کفار و مشکین کا طریقہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رُقَعُوا لَا يَرْقَعُونَ انہیں جب اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی جاتی ہے تو گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن مومنوں کا معاملہ کیا ہے ان نما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا تو یہ چھ حقوق نہایت اہم ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنے کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں احمد ترمیدی اور بہت سارے محدثین نقل کیا ہے یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے لیکن وہاں چھ کے بجائے پانچ حقوق کا بیان کیا ہے حق المسلم علی المسلم خمسن ہے لیکن یہ جو روایت میں پڑھی ہے صحیح مسلم کی اس میں پورے چھ حقوق ہیں حق المسلم علی المسلم ستن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں بلکہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ سنن صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں آیا حق المسلم مسلمانوں کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں تجیب کے لگ یعنی واجبی حقوق ہیں یہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے ان چھ حقوق میں چھ حقوق کو نبی رہتا تھا ان الفاظ میں یاد ذکر کیا پہلا حق ایجا لقی ہو فصل نوالی نمبر دو وئی دا دا کا نمبر تین وی دستم سہا کا نمبر چار وئی دا آتا سا فہ محا ہو نمبر پانچ وئی دا مری گا ہو نمبر چھ وئی دا ماتا تب ہو اور کم بعض روایتوں میں ان چھ حقوق میں کچھ تجزیح ہوتا ہے پھر آ کے پیچھے لیکن چھ یہی ہیں سب سے پہلا حق ادا لکیت ہو فسلم علیہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا اخلاقی دینی واجبی حق جو ہے وہ یہ کہ جب بھی مسلمان بھائی تمہارے سامنے آئے تو اس سے سلام کرو السلام علیکم کہو کم سے کم السلام علیکم و اللہ کہو اور بہتر ہے لیکن کم سے کم سلام کرنا ضروری ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اس حق کی سلام کرنے کی کتنی اہمیت جب بھی ایک دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوں تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے بھائی سے وہ سلام کرے سلام کیوں کرے اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں میں سے ایک نام زمین پر نازل کیا تمہارے لیے وہ ہے سلام اور اس کو خوب آپس میں ایک دوسرے پر پھیلاؤ افسوس سلام سلام کو خوب عام کرو اس سے اللہ تعالی کا نام ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوگا اور ہر وقت مسلمانوں کے کرنے والوں کے کہنے سلام کرنے والوں کے زبان سے اللہ کے نام کا ذکر ہوگا اور سننے والوں میں سننے والے سن سن کر کے اس سے محدود ہوں گے اور اس طرح سے سننے والوں کے بھی لفظ عام ہوگا نمبر دو نبی رہ تراستان میں شاخ رماتے ہیں سلام کرو خوب چونکہ سلام کی برکت سے آفت کے دلوں کی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ اور کینا کپٹ کو دور کر دیتا ہے یعنی دل کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آمد کے دن وہی دل کام آئے گا وہی انسان نجات پائے گا جس کا دل صاف ہو سورہ شعرا کی آئے یوم ينفع پو ولا بنون اللہ من اط اللہ بقلب سلیم سلیم لوگوں کیا کے دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کی اولاد اسے فائدہ پہنچائے گی نہ کسی کا ملک فوج اور قوت اسے فائدہ پہنچائے گی اللہ من اط اللہ بقلب سلیم کامیاب صرف ہوگا فائدے میں صرف وہ شخص ہوگا جو آئے تو قلب سلیم صاف ستھرا دل لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہو قیامت کے دن کامیابی اس کے لیے ہے جو قلب سلیم لے کر کے آئے اور قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ کفر شرک نفاق دل میں نہ ہو مسلمان بھائیوں کے متعلق حسد نہ ہو نفرت نہ ہو کینا کپت نہ ہو بدھ اراد اور جراپانہ آپ کے دل میں ہو ان تمام چیزوں سے دل پاک رہتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے قلب سلیم نمبر تین بہت سارے فوائد ہیں اب السلام کئی تعلق لوگوں خوب کثرت سے سلام کرو سلام کو عام کرو کئی تالو تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عروج اور ترقی عطا کرے سوچو کئی تالو کا لفظ ہے تالو کا مطلب اوپر نہیں دوسروں کے اوپر جسے اللہ نے فرمایا وہ ان تم العالم ان کن تم دنیا کی ساری قوموں پر خود تم اگر تمہارا ایمان درست ہے تو دنیا کی ساری قوموں پر غلبہ اور بلندی اور عروج تم کو حاصل ہوگا نگریتا سان فرما رہے ہیں کئی تعلق سلام کو خوب عام کرو تاکہ تمہیں بلندی اور عروج اور غیروں پر غلبہ حاصل ہو بہت سارے فوائد ہیں بہرحال یہ تین چار فوائد بیان کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ سلام کی اہمیت ہمارے سامنے آئے پھر دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ان میں بھی یہ نہ سوچے کہ ہاں اس کا حق ہے ہم پر سلام کرے نہیں اسلام نے بڑا عجیب و غریب نظام رکھا ہے آپ سمجھیں کہ ہاں سلام میرا مسلمان بھائی سامنے آ رہا ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس پر سلام کریں اور اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہاں ہمارا بھائی سامنے آ رہا ہے سلام کریں تاکہ اس کا حق ادا ہو اسی لیے نبی پاپا نے فرمایا خیر کم محمد علیہ السلام دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں نے اللہ کا کے نزدیک اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے سنگی وغیرہ کا واقعہ ہے بڑا تفصیل اس کا خلاصہ یہ ہے ایک حصہ کہ اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ تاران ہو کہتے میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا سامنے سے نبی علیہ سراب شام آ گئے سامنے سے نبی رہتا صاحب نظر آئے تو میں سوچا کہ سلام کرنے میں پہل گا دیکھو رسول اللہ سے بھی سلام کرنے میں پہل کرنا ہے کیوں زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو سلام کرنے میں پہل کر جائے کہتے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رسول نظرانے میں سلام کرنے میں پہل کرنا ہوگا لیکن سوچا اتنی دور ہے اتنی دور سے سلام کرنا مناسب نہیں اور قریب آ دو سوچا اور قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں اتنی میں اللہ السلام علیکم اللہ رسول نے سلام کر لیا اور میں انتظار ہی کرتا رہ گیا سلام کرنے میں پہل کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بہتر مسلمان ہونے کی دلیل ہے قرآن پاک میں سلام کا تذکرہ ہے سلام کرنے کا حکم ہے سورت النساء وغیرہ کے اندر اس لیے اس سنت کو جاری کی جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اگر ہم نے سلام نہ کیا ہم نے مسلمان بھائی کا حق ادا نہ کیا سب سے پہلا حق جو ہے اسی لیے نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ رمایا کہ اگر تم سے کسی نے بات کرنی شروع کر دی سلام کرنے کے پہلے پہلے جو سلام کے بغیر تم سے بات کر رہا ہے تم اس کی بات کا جواب نہ دو اس سے بات ہی نہ کرو تاکہ اسے احساس ہو یعنی سوچو ایک مسلمان سے گفتگو کرنے بات کرنے کی جو چاوی ہے جو پرمیشن ملتا ہے کس سے السلام علیکم اور فرمایا اگر میرے سلام کی کسی نے بات چیت شروع کیا اس کی بات کا جواب نہ دو اللہ تعالی ہمیں سلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سلام کی کرنے یہ ساری چیزیں تو حاصل ہوں گی سلام کرنے کے بڑا اجر و ثواب بھی ملتا ہے نبی رہ نے فرمایا ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا کہا السلام علیکم سارے لوگ بیٹھے ہوئے فرم وعلیکم السلام اشرا پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں؟ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اشرو پھر تیسرا آیا اس نے ماشاء اللہ اور لمبا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں سلاسون ہاں؟ صاحب نے کہا جا اللہ سلام تو سبوں نے کیا لیکن آپ پہلے نے کیا تو آپ نے فرمایا دت اشرا یعنی دس دوسرے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا اشرون یعنی بیس تیسرے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا سراسن یعنی تیس ایک پہلے نے ایک لفظ استعمال السلام علیکم تو میں نے کہا اس نے اپنے مسلمان بھائیوں پر سلامتی کی دعا کی اللہ نے اس کو دسنے کی دے دیا دوسرا آیا تو سلام کے ساتھ ساتھ اس نے ایک لفظ اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامتی اور رحمت دونوں کی دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو بیس نیکیاں دی اور تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی کی رحمت کی برکت کی تین چیزوں کی دعا تھی تو اللہ رب العالمین نے تین جملے استعمال کیے اس لیے اس کو تیس نیکیاں دی نیکیوں کا بہت بڑا امبار میں اگر انسان سلام کرے دوسرا حکم آپ نے فرمایا وہی دا دوسرا حق وی داک کاج ہو جب تمہیں وہ دعوت دے تو اس کو قبول یہاں دعوت کے مختلف معنی بیان کیے گئے ایک تو یہ ہے کہ جب تم کو دین کی دعوت دے اچھی بات بتائے تمہارا کام ہے اس کو قبول کرو ہاں قبول کرنا اپنی اصلاح کرنا اس کی نصیحت کو قبول کرنا یہ بہترین عمل ہے حق ہے دوسرا معنی ہے جب تمہیں وہ دعوت کھانے کی دے یعنی ولیمے کی جب وہ تمہیں ولیمے کی دعوت دے تو انکار نہ کرو اس کی دعوت کو قبول کرو ان لائے کہ ہاں کوئی دعوت آپ کو دے رہا ہے لیکن دعوت منقرات ناجائز حرکتیں ہو رہی ہوں تب تو رب العالمین نے واضح کر دیا کہ وقت نت الکتاب کتاب ادا تم آیات اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو وہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو کتاب سنت کا استحدہ یا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ بیٹھو وہاں اٹھ جاؤ اسی لیے نبی ریتہ شاہ نے فرمایا اگر تم کسی پارٹی اور دعوت میں ہو لا یؤمنو اللہ تم میں سے کوئی انسان جو اللہ پر جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے خبردار کسی ایسی مجلس میں شاید ملنا ہو کسی پارٹی میں جہاں شراب کا دور چلتا ہو گھر سے تم شراب نہیں پیتے ایسے ٹیبل اور ایسے دسترخوان پر بیٹھنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو ولی میں کی دعوت کی بڑی تاثیر آئی ہوئی ہے بلکہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہے اور بھائی نے دعوت دیا تو چاہو تو روزہ توڑ دو نقلی روزہ ہے تو توڑ دو اور جا کے کھاؤ تاکہ تمہارے مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے اور اگر نہیں روزہ توڑنا چاہتے جب بھی دعوت ان کا انکار نہ کرو چلے جاؤ اور اس کے ہاں دو رکعت نماز پڑھ کر کے خوشی میں شامل ہو کر کے واپس آ جاؤ نمبر تین اہل علم کہتے ہیں دعوت سے مراد عام دعوت ہے جب بھی انسان کھانے پینے چائے نوشی اور اپنے یہاں آپ کو دعوت دے سلانے پلانے کی دعوت کریں تو گرچے ولیمے میں کی دعوت نہ ہو عام دعوت ہو آپ کا ہاں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کریں بلا ادر شرعی اس کی دعوت کا انکار نہ کریں وہی دادا آ کر فاجی کو نمبر تین وہی کا پن سے خاص طور سے بلکہ آج میں نے اس عنوان پر جو درست دینے کا ارادہ کیا وہی تیسری چیز ہے اور بڑی اہم ہے چلو دعوت والا معاملہ تو سب کو یاد رہتا ہے اور دعوت کھانے سے زیادہ دعوت دینے والے کو یاد رہتا ہے وہ جب دعوت دے گا انکار دے بھائی مومی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے یہاں تک معاملہ بہت آسان ہے شناخت کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن یہ تیسرا حق ہے دوستو بڑا اہم اور کیا ہے وہی رتن سہا کا فنکشن جب تم سے وہ خیر خواہی اور ہمدردی اور بھلائی کا مطالبہ کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو خیر خواہی کرو خیر خواہی نسخ نسخ کے معنی آتے ہیں خیر خواہی وی رسن کا جب بھی کوئی تمہارا مسلمان بھائی تیسرا حق یہ ہے کہ جب بھی تمہارا بھائی تم سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو خیر خواہی سمجھتے ہو نا تم سے بھلائی چاہے بھلائی چاہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو یہ تیسرا حق جو ہے خیر خواہی کرنا بہت ہی اہم ہے یہ احتیاط حضرت جریر بن عبد اللہ البجری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا بیعت کرنے کے لیے بیعت گیا بہت قصہ طویل ہے اور یہ صحیح ان کی روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی کہتے نبی رہے پراستان سے بیعت کرنے کے لیے آیا اسلام پر آپ نے بیعت کیا بیعت کر کس پر کیا بایات والن بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شہادت اللہ اللہ وان محمد رسول اللہ وقان الشرا وطا الزکان وسطم وسطا کتنے ہو گئے پانچ ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا کس پر بیعت کیا اسلام پر اسلام کیا چیز ہے شہادت اللہ اللہ اب توحید کا اقرار کیا توحید پر بیعت کیا وہ ان محمد رسول اللہ اور اتباع سنت اور رسالت نبوی پر ہم نے بیعت کیا وہ اقاد پچ وقت نماز قائم کرنے پر بیعت کیا عیسا اس زکا اور اس پر ہم نے بیعت کیا کہ ہم ہر سال اپنے مال کی زکات نکالیں گے وقت ہے وقت اور ہم نے اس بات پر بیعت کیا کہ اپنے حکمرانوں کی بات سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے یہ کتنی چیزیں ہو گئی پانچ برا غور کرو سب سے پہلے توحید نمبر دو رسالت اس سوائے رسول نمبر تین اکامت سر وقت نما نمبر چار زکات نمبر پانچ زکا ہاں،, ہاں نمبر پانچ حکام کی سمو چار بیت کیا ہاتھ ملائے اس پر بیت کیا بیت مکمل ہو گئی نبی شام نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور میں اس کر کے جانے لگا کچھ باقی رہ گیا بھائی تو رسالت کے بعد اور کیا بات رہے گا بھائی تو رسالت نماز زکات اور کیا اتنی بڑی جو بھی سیاسی طور پر حکام کی سمو دین دنیا دونوں جب مکمل کرنے لگے کہ میں اٹھا اور جا رہا تھا اللہ یہ ہے مسلمان بھائی یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجبی حق ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے بھائی کی خیر خواہی کریں خصوصاً جب وہ خیر خواہی کا محتاج ہو دیکھو اس کی جا رہا تھا ندی رہے نے پھر دوبارہ بلایا اب ذرا دور سے سنو اللہ سے سنو جب آ گیا تو اللہ سے فرمایا جتنی چیزوں کو تو نے بیعت کیا میں اتنی ساری بیعت توڑ دیتا ہوں پتا چلا ٹوٹ سکتی ہے نہیں آج مشہور کر دیا گیا بابا سے جس نے بیعت کر لیا مرنے کے بعد بھی بیعت نہیں ٹوٹتی بڑی پکی ہوتی ہے اور وہاں رسول اللہ اور ادھر شریف بن عبداللہ ہے دونوں کی بہت ٹوٹ رہی ہے اے غریب ساری بہت کینسل نہ توحید پر بیٹھ کروں گا نہ رسالت پر میرے بھائی اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے بایا تو رسول اللہ علیہ وسلم السم ہے ہر محمد رسول اللہ وہاں ہو وہ کام اس طرح وہی جائز جگہ وہ وقت اس سے بڑی چیز ارکان ایمان کے اور کیا ہو اسلام اور کیا ہو اور ٹینشن سن نہیں بے باقی رکھیں آنس میں ایک شرط ہے اگر میری وہ شرط قبول کرتے ہو تو بیعت باقی ہے اگر میری شرط قبول نہیں ہے تو بیعت ختم ہے یا رسول اللہ تو کون سی شرطیں ہم قبول کریں گے آن فرمایا بیعت کرو کہ ہم توحید پر رہیں گے اتباع سنت پر عمل کریں گے ہم نماز کی پابندی کریں گے زکات دیں گے بادشاہوں کی سموتا کریں گے اور ان پانچوں چیزوں کو ہم اس وقت قبول کریں گے جب میری شرط قبول کرو وہ شرط کیا ہے اللہ نش ہے وا کل مسلم تم یہ شرط کرو قبول کرو کہ واقعی زندگی بھر ہر مسلمان کے تم خیر خواہ رہو گے اگر زندگی بھر ہر مسلمان کا خیر خواہ بننا ہے تب تیرے روزے نماز تو ہی بے پارا کر بیت کرو ورنہ تمہاری بیعت ہم توڑ دیتے ہیں قابل قبول نہیں ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آ ہم پر فرض ہے ہر ایسا ہم ہر کروار روپ جا کر خیر بھائی کریں جہاں ہم نے تھوڑی کوتا ہی کی خیر خواہی نہ کیا سمجھو کہ ہاں یہ اشارہ اللہ سل کی خراب بتائی اگر تم مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں بنتے تو روزے نماز تو یہ سے کیا فائدہ ہے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اس کی کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں اور یہ شرط آپ نے لگائی اللہ مبارک کہتے ہیں اس تارا کا آدر اللہ رسول نے ہم پر شرط لگائی کہ بے اس وقت تمہاری کامیاب ہوگی جبکہ تم ہر مسلمان کے خیر خواہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ بنائے خصوصاً جب ہمارا مسلمان بھائی خیر خواہی کا محتاج ہو خیر خواہی کا محتاج ہونا اس کی مختلف شکلیں نمبر ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ جب آپ سے وہ کوئی مشورہ لے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ سے مشورہ لے تو بالکل داری کے ساتھ صحیح مشورہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں جائیں گے نہیں اس کا حق ہے یہ بہت بڑا حق ہے کیا مشورہ سمجھتے ہیں نا جب کوئی بھائی آپ بتائیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس پانچ لاکھ درہم ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں کون سا کاروبار مناسب ہے عمارات میں بتائیں تو وہاں میں نے سوچا ریئل اسٹیٹ والے سب ڈوب رہے اس سے بھی جڑ جاؤ اسے کسی ایسے کاروبار کو مشورہ دیا ہاں، بالکل امانت داری کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو امانت داری کے ساتھ اس کی خیر خواہی کریں کیوں وہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے اپنی بھلائی کے خاطر یہی مقصد ہے نا کہ بھائی ہم نئے ہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں یہ تجربے کار ہیں تو ہم ان سے مشورہ لے کر کے کوئی کام کریں تاکہ ہم خزارے سے بچ جائیں وہ آپ سے خیر خواہی کے لیے مشورہ کر رہا ہے تو اسی لیے آپ اس کو بالکل سچا مشورہ دیں کبھی اس سلسلے میں کوتا ہی نہ ہو مثال کے طور پر ہمارے سامنے نگر کی حدیث ایک خاتون ہے بڑی مشہور صحابیہ فاطمہ بنت دن رضی اللہ تعالی ان کا ان کے شوہر سے کافی عرصے سے تناد چل رہا تھا کافی عرصے سے لڑائی چل رہی تھی ان کے شوہر کہیں باہر گئے وہیں سے کسی کو وکیل بنا کر کے طلاق دے کر کے اور ان کو کچھ اناج اور گلہ ان کے جو کچھ حقوق بندے تھے لے کر کے واپس دیا مدینہ آنے کے بعد کاشک نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بعد کہا آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دیا ہے میں وکیل ہوں ان کا اور انہوں نے مجھے یہ سامان پہنچانے کے لیے اتنے اناج اتنے خجر آپ کو دے دیں بڑا غصہ ان کو آیا نبی علیہ سراب شام کے پاس پہنچ گئی یا میرے شوہر نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح بات بتائی اور ہمارا تم ایسا کرو فلاں جگہ تم عدت گزار لو پھر آپ کی رائے بدل گئی وہاں سے فرمایا دوسری جگہ عزت گزار لو لیکن دیکھنا جب عدت تمہاری گزر جائے تو ذرا مجھے اطلاع کرنا یہ خیر خواہی ہے ایک عورت کی کتنی خیر خواہی آپ کیا فرماتے ہیں جب تمہاری عزت گزر جائے تو مجھے بتانا عزت گزر گئی سوچی کہ آج عزت گزر گئی ہے کل پرسوں تو شادی میں اتنی جلدی کیا پڑی جا کر کے نبی صاحب صاحب کو بتا دوں گی اللہ نے تو نہیں کہا کہ اگر صبح عزت پوری ہو جائے تو اسی وقت آ کر ہم کو بتانا انہوں نے سوچا کہ بات بتا دوں گی اسی اصنا میں دو دو صحابیوں نے شادی کا پیغام ان کے پاس بھیج دیا ایک تو ابو شہر تھے اور دوسرے جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انوت ابھی امیر نہیں تھے صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تارا تھے دونوں نے پیغام بھیجا نبی علیہ راستہ نے فرمایا تھا فریدا کی فادنی جب عزت پوری ہو جائے تو مجھے آ کر کے بتانا گئی کہنے کی یار عزت تو پوری ہو گئی ہے لیکن دو آدمیوں نے میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا ہے آپ کی رائے کس سے آپ رائے میں اب دیکھیں مشورہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کس سے میں شادی کروں بیچاری اپنے سے فیصلہ نہیں کر رہی کیوں اللہ رسول جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں زیادہ یہ امانت ہے خیر خواہی ایک متعلقہ عورت نبی عراق کام سے خیر خواہی کا مطالبہ کر رہی ہے یہ کوئی کرنے بھائی میرے ساتھ خیر خواہی کیجیے نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میرے پاس آیا ہے خیر خواہ کچھ بھرائی ہم سے چاہے گا ہر کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں اس کی خیر پائی کریں اللہ سے فرمایا کون کون ہے کہا ایک تو ابو ابو جہن ہے اور دوسرے معاویہ بن معاویہ بن ابی سفیان ہے اللہ رسول نے فرمایا بات یہ ہے یہ دونوں مردوں نے جو تمہیں پیغام دیا ہے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ان دونوں میں سے کسی بھی شادی نہ کرو اللہ اکبر امار داری ذرا دیکھو وہی ان سہا کا فنسا اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے زیادہ خیر خواہ کوئی انسانیت کا نہیں ہے آپ نے امارا داری کے ساتھ خیر خواہی کی اب آپ سوچتے ہوں کہ اس نے تو پسند کر لیا تھا اللہ سلو چاہیے آئے تو ان دونوں میں اس نے نہیں کہا کہ ان دونوں میں اللہ رسول آپ مشورہ دی میں کہا کروں ان دونوں کو دیا ہے کوئی تیسرا آپ کی نگاہ میں نہیں انہوں نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ خطابانی فرمایا کہ ابو ابو جان اور معاویہ دونوں نے خطابانی ہم کو شادی کا پیغام بھیجا خطبہ ان دونوں میں سے ہم کس کے ساتھ شادی کریں اب ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے بھائی ان دونوں میں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں اللہ سے یہ نہیں کہا فرمایا میری رائے یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی میں شادی نہ کرو تم اب بڑی پریشان ارے کیوں دونوں بڑے اچھے ہیں اما ابو الجہل فضر النساء ابو الجہل جہل تو یہ نہیں کرتا کہ شادی کر نہیں کہتا میں مشورہ دوں گا اس لیے میں کہا ان سے شادی نہ کرو کیوں وہ بڑے سخت مزاج فضر النساء عورتوں کی بڑی پٹائی کرنے والا ہے ذرا برابر آپ نے پرواہ نہیں کیا کہ ان کے ایپ کو ظاہر نہ کریں کیوں اگر اللہ رسلی نہیں بہت اچھا ہے اور بعد میں جب ڈنڈے کھانے لگتی بیچاری کو کیا کہتی اللہ رسول سے پوچھا تھا لیکن اللہ رسول نے بتایا تھا اب اسے میں سے تو مشورہ نہیں ہوگا کیوں وہ عورتوں سے بہت عورتوں کے ساتھ بڑی سکتی اور بار بار پڑوسوں پر اٹھا دھا دیتے بہت زیادہ مارتے ہیں عورتوں کو اب معاملہ آ رہی ہے تو اما معاویہ تو سراجر اللہ اکبر ذرا دیکھو خیر خواہی وہ اما معاویہ تو سارا جن معاویہ جو ہے وہ بڑے غریب ہیں تری یعنی مٹی والے ان کے گھر میں جو سونے کا بستر نہیں مٹی پر وہ سویا کرتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی حکمت کی بات حالانکہ خود نبی شام کے پاس کاجے کا بستر نہیں تھا وہ اپنا معاملہ تھا اور یہاں مشورہ طرف کر رہی ہے خیر کاری کا محتاج ہے اللہ تعالی نے فرمایا سارا دن کرنے بڑا غریب آدمی اس کے پاس مال ہی نہیں اور دوسری بات میں نے کہا کیا ہے کہ اور مٹی پر سوتی ان کے گھر میں بستر تک تمہیں نصیب نہیں کیوں اللہ رسول نے مشورہ دیا اللہ رسول یہی کہتے دیکھو بھائی ہم ہوتے تو کہیں کہتے نا بھائی دیکھو ہیں تو دونوں اچھے دونوں اچھے ہیں کھانے کا پینے کا عشق سارا مزہ ہے لیکن دو چار ہاتھ روزانہ برداشت کرنا پڑے گا تو اگر برداشت اگر تو کون اچھا ہے ابو سہم برداشت کرو اور اللہ سے بھائی خبر کرو کہ بہت خوبصورت ملے گا بہت سارا بہترین مکان ہے کھانا ہے پینا ہے سب کچھ سر ہے مزاج کا تیز ہے تیز ہے اور غصے میں آ کے عورت کو مارتا ہے برداشت کر لینا چاہو بڑی اچھی زندگی گزرے گی یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ کل ایسا نہیں اور پھر معاوضہ بڑا ہوشیار ہے کاتبے وہی ہیں ہمارے سالے ہیں ان ہریوا جو ہے ان کی سدا بھائی ہے ہمارا تمہارا رشتہ ہو جائے گا ارے غریب تو کیا ہے سر یہ ساری چیزیں تو اچھی ہیں اگر بھوکھی پیاسی رہ کر کے مٹی پر سو سکتی ہو تو شادی کل معاویہ سے میرے رشتے میں آ جاؤ گی ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اللہ سے یہ مشورہ دیا ہمارے ان دونوں میں سے کسی سے نہیں ایک کے اندر یہ ہے اور دوسرے ان کے یہاں یہ ایک نہایت عورتوں کو مارنے والا اور دوسرا جو ہے بہت ہی زیادہ غریب یہاں تک کہ سونے کے بستر بھی نصیب نہیں ہے اس لیے فن کے ہی وہ مطلب نہیں میرا خیال یہ خیفاہی کا تقاضا یہی کہ ان دونوں کو چھوڑ کر کے وہ سامہ سے شادی کر لو اللہ رسول نے تیسرا رشتہ دیا اب اللہ رسول نے پہلے دونوں کو کیوں ہم بھی اور آپ ہی سب رہے بھوکے رہے گئے کوئی حرج نہیں اللہ رسول نے بڑی خیر پائی کیوں نمبر ایک ایک عورت متعلقہ ہے ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزار آخر جس شوہر سے طلاق ہوئے اس کے اندر سینکڑوں خوبیاں رہی ہوں گی بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں نا دو چار ہی جس کی بنا پر یہ تلاش واقع ہوئی ہے کھانا اچھا بہترین رہنے سہنے کا انتظام اگر معاویہ کے ساتھ شادی ہو گئی سب کچھ اچھا پائے لیکن جب مٹی بھی سونے پڑا اور مارے بھونک کے پتھر بھی باندھنے پڑے تو کیا سوچے گی بیچاری ارے اس سے اچھا تو وہی والا تھا وہ دو چار باتیں سنا دیتا تھا لیکن سونے کھانے پینے کا انتظام تو اچھا کرتا تھا اب پرانے شوہر کے ساتھ ایک زندگی جو گزری ہوئی کھانے پینے کی اس کو سوچے گی یاد کرے گی اور کبھی معاوضے سے کہہ دے گی ارے تم کیا تم سے اچھا تھا ہمیں وہ کھلاتا رہا بس اب گھر بننے کے بجائے اجڑ جاتا کتنی بڑی خیر پاہی کی کتنی بڑی خیر پاہی کی جہاں ابو شہر جو تھے بہت پجاری کرنے والے کھانے پینے سب کا انتظام ہے لیکن بات بات پر غصہ اور پجاری شروع کر دے ابو شہر جب پجاری شروع کرتے ہاتھ سے بیچاری کا سوچتا تو سوچتی ارے پہلا شہر تو غصہ بہت ہوتا تھا لیکن اتنا کبھی اس نے مارا نہیں جتنا یہ پٹائی کرتے نا اب پرانے شوہر کو یاد کر کے اگر ایک مرتبہ قیس کے کیس سے نکل گئے ابو جہاں تیرے ساتھ تو میں آ کر کے پچھتا رہے ہوں تجھ سے ہزار گنا بچہ پہلا والا رہا تھا یہ نہایت نازک معاملہ تھا اسی لیے نبی میرے ساتھ اپنا ان دونوں سے شادی نہ کرو میرے بھائی ذرا دیکھو نبی علیہ آسام کے سامنے ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر کے آتی ہیں خیر خواہشی کا عالم یہ طرح دیکھو کتنی دور تک نبی یہ ہے سوچ کر کے سارے اونچ نیچ حالات کا جائزہ لے کر کے آپ بہترین خیر خواہی کا مشورہ دے رہے ہیں نہ ابو جہل سے کرو اور نہ تو معاویہ سے کرو فن کے ہی اسامہ ابن زید اسامہ ابن زید سے کر لو فاطمہ کہتی جیسے اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید کا نام دیا چونکہ آزاد کردہ گلاب کے بیٹے تھے میں نے ایسے کہا اسامہ یہ اسامہ یہ یہ گلاب کا اس سے میں شادی کروں یہ اٹھا کے ہاتھ چکر دیا لیکن اللہ کے نبی اسان سمجھ نہیں ایسا نہ کرو سن کے ہی اسامہ تھا تم خیر خواہی اللہ سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہم اور آپ اس کیا کہتے ہیں ارے نہیں کرنا چاہو تم میرے پاس کیا ہے یہ خیر فائی نہ تھی بدخواہی تھی اے رشتہ بھی تو ہوا دیا اور تیسرا بھی نہ بن پایا خیر خواہی تھی اللہ سے نے فرمایا گسا ہو رہی ہے وہ فن کے ہی غصہ بتا فاطمہ اسامہ بن دے سے شادی کر لو ارے یہ گلاب اسامہ یہ آپ اور مہا ہاں، یہی اسامہ فن کے ہی کر لو اللہ اکبر بہت غصے میں آئی آخر میں اللہ سے فرمایا اللہ اے خیر پائی فاطمہ تم اسامہ کو دیکھ رہی ہو اور اس کے اندر ایک تم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ غلام زیادہ ہے ہمارے آزاد کردہ غلام ہاں زید بن ہارسا کا بیٹا ہے صرف غلام زیادہ ہونا اسی لیے تم ذرا حسب نسب میں اونچی وہ غلام دادا فاطمہ رسول خیر خیر پائی فاطمہ یاد رکھنا تم نے ہم سے خیر خواہی کرم کی اور میں نے تمہاری خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رشتہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا طاعت اللہ و رسول خیر الکی اللہ اس کے رسول جو کہہ گئی اس کے مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے بس فاطمہ آج اس کے بعد ہتھیار ڈال دیں خطر ہمیں نہ سن لے آ رہی چاہے رسول کا ہمارا دیا یا فاطمہ تو رسول خیر الکی تم نے کیا سمجھا یہ رشتہ تمہارے لیے کس نے پسند کیا معلوم ہے اب اس سے رشتہ کرنے میں اللہ کے رسول کے تا فرما بتا رہی ہے حضرت فاطمہ کا یہی آخری جملہ تھا میں نے سنا تھا لیا اب زندگی میں شادی کرنا تو اسی سے کرنا ہے کہا تو ہو میں نے شادی کر لیا کس سے اسامہ بن زید سے اللہ اکبر کہتے ہیں ہے کہتے اللہ اکبر شادی کرنی ابھی شادی کے چند ہی مہینے گزرے تھے مدینے طیبہ میں جس کی زبان کو ذرا دیکھو کیا بتائیں فاطمہ جیسا شوہر کسی کو نہ ملا مدینے اب سارے مدینے طیبہ کے لوگ رشک کرتے ہیں کاش کی مجھے بھی ایسا ہی رشتہ نصیب ہوتا کہتے ہیں کہتی تو اللہ رسول نے فرمایا ہر کہیں اوسامت وہ سب مجھے ناگوار گزرا لیکن شادی کر لینے کے بعد پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے خیر خواہی اور آپ کے مشورے کو قبول کر لینے میں اللہ نے کیسی خیر و برکت ہمارے لیے رکھی تھی اتنی خیر و برکت کابل رشت بن گئی اور سارے مدینے کے لوگ ہمارے رشتے پر رشک کیا کرتے تھے تو میرے بھائی لوگ یہ خیر خواہی ہے اسی لیے ہمیشہ ہمیں ہمارا کام ہے کہ ہر مسلمان بھائی جب خیر خواہ بنے حدیث کے اندر آتا ہے بہتی وغیرہ کی حدیث سے نبی علیہ السلام کام ہم نے ساتھ اور ایک مثال ہے دوسری مثال ایک مشورہ کیا ہونا چاہیے مشورہ مشورہ لے اگر آپ سے کوئی مل رہا تو وہ بھی آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں نمبر دو خیر خواہی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کوئی معاملہ کر رہا ہے اور یہ ڈوب جانے والا ہے یہ نقصان ہے اٹھانے والا ہے سامنے والا اس کو بے کو بنا رہا ہے تو ایسے موقع پر یہ آپ کی خیر خواہی کا محتاج ہے آپ اس کی خیر خواہی کریں اور ہونے والے نقصان و خطارے سے اس کو بچائیں نبی ریت راستہ اسلام راستہ پکڑ کے گزر رہے ہیں ایک شخص اربوں کا بڑا دستور یہ تھا یاد رکھے گا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک تو مین مارکیٹ ہوتی تھی لوگ اپنے اونٹ پر اپنے خچر اور گدھے پر اپنا سامان بیچنے کے لیے جب مارکیٹ میں لانے لگتے تو سیٹی سے سیٹی میں داخل ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگ سیٹی میں رہنے والے چلے جاتے تھے دور دراز کہاں دو چار کلومیٹر باہر وہاں جا کر کے باہر سے آنے والے جو سامان لے کر کے آتے تھے ان کا سامان وہیں لے لے کیوں کیوں اس کو اگر یہ مارکیٹ میں پہنچ گیا تو وہاں کا ریٹ اگر معلوم ہو گیا اس کو پتا چل گیا کہ ہاں دس درہم کلو ہے تو یہ دس سے کم نہیں دے گا اور ابھی تو وہاں سے جو اسکول ہے پتا ہی نہیں ہے ابھی پانچ بھی کہہ دیں گے تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا نبی رہتا سامنے آ کر کے اس چیز کو منا کیا خبردار رب خبردار کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے سمجھیے نا آپ نے اس کو ختم کر دیا باہر کے آنے والے سیٹی میں آ جائیں اب یہاں جس کا جو نصیب ہے ان کو بھی معلوم ہوگا کہ بازار میں یہ ریٹ ہے ہم یہ یہ کہتے ہیں بھائی ہماری چیز ہے ہم دس سے کم میں نہیں لیتے وہ کہتا ہے بھائی ہم پانچ ہاں، گیارہ سے کم میں نہیں لے وہ خوش ہو آپ کا ہاں، اور مشتری خرید فروخت کرنے والے اپنا اپنا معاملہ طے کر لیں اللہ صاحب خبردار بہت ناسا آپ نے دیکھا بازار میں ایک آدمی باہر سے آنے والے کو کچھ پتی پہا رہا ہے یہ ایسا ہے اور ایسا ہے مارکیٹ کے لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں بہت بڑا اور اللہ رسول بہت دے پکڑا چل ہٹو ہٹو یہاں سے اس کو چھوڑا جاتا اللہ اکبر ہٹو اس کو ہٹایا اور میں تم مارکیٹ میں جاؤ پھر آپ نے اعلان کر دیا میں داؤن ڈاؤن ماسا یہ چیز بابا محمد اے لوگوں لوگوں باہر سے آنے والوں کو چھوڑ باہر مارکیٹ آباد رکھو آباد رکھو ایک بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا وہ دونوں آپس میں جو بھاؤ قیمت طے کرنے دونوں کو لینے دینے دو یار کو کم ہو اللہ تعالیٰ اسی بہانا دونوں کا رشک دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کا انتظام کر رہا ہے یہ دس کی چیز ہے پچیس سے بیچنے دو وہ پچیس کی چیز ہے کہتا میں پندرہ سے زیادہ نہیں دوں گا اس کی مرضی ہے اس کا سامان ہے کوئی دوسرا خریدنے والا ملے گا ڈاؤن سے بات کی بات لوگوں سے مارکیٹ میں آزاد رہنے دو آزاد رہنے دو اور ایک دوسرے کو اپنا معاملہ کر لینے دو یہ اللہ تعالیٰ کا رشت ہے کسی کے نصیب میں ہے دس کی چیز سو میں بیچ رہا ہے کسی کا نصیب ہے دس کی چیز وہ پچاس میں جا رہی ہے اس کا نصیب ہے اللہ کا رشت ہے آپ چلنے دو لیکن وہی دیکھو اگر لیکن کوئی بیچارہ مارکیٹ میں آ گیا ہے اور وہ تم سے بھرائی چاہتا ہے صاحب مجھے پتا نہیں کہ مارکیٹ کا نظام کیا ہے بڑا مہربانی یہ میرا سامان ہے آپ میرا سامان بچا دے یا میں کہاں لے جاؤں کتنے میں بیچو اللہ تم نے فرمایا اب تم پر فرض ہو جاتا ہے اس کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرو اور خیر حاصل کرو نمبر تین ہمیشہ ہر مسلمان بھائیوں کی اپنے جتنے مسلمان بھائی ہیں ہم سب کے خیر خواہ بنے خیر ہی کریں یہ ان کا فریضہ ہے مسلمان بھائیوں کا نمبر تین ہم اگر دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے کوئی برائی کر رہا ہے کوئی منکراط میں مبتلا ہے تو سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے ہم اس کو برائی سے روکیں ہم خیر خواہ کریں ہم اس کی بھلائی کریں کیا پتا یہی گناہ کرتا رہا تو جہنم کا ہی گھر بن جائے آپ کو اللہ نے سمجھ دیا ہے جہنم تک پہنچانے والا ہمارے آپ کا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو منا کریں چنا امام تبرانی رحمت اللہ نے موجم شہید میں امیر المومنین علی ربی طالب رضی اللہ نے سے نقل کرتے ہیں علی ربی طالب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کھڑے ہوئے اور فرمایا اے ای سن لو یہ میں مردو ریشم کا یہ لباس حرام ہے یہ دیوار جو آتا ہے یہ حرام ہے سونے کا اونچی پہنو یہ حرام ہے خبردار شراب نہ پیو حرام ہے پورے ان تمام حرام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینے کے بعد کیا کہتے ہیں ہم تم کو ان حرام چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں تو میرا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے اس سے ہوں میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا اللہ اکبر یہ ہے میرے بھائی جو خیر خواہی عدیب نصیح آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں دین خیر خواہی کا نام ہے اسی لیے خیر خواہی تو بہت ساری شکریں ایک بڑی خیر خواہی یہ بھی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا مسلمان بھائی یہاں نہیں ہے اور لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے ہوں اور اس کو پریشان کرنا چاہتے ہوں اب آپ اس کو بتا دیں یہ بھی کیا ہے خالی ہے آپ کا بھائی غائب ہے لوگ اس کی گیبل چگلی کر رہے ہیں آپ اس کی طرف سے دفاع کریں اور لوگوں کو جیوت چگلی کرنے سے منع کریں یہ بھی خیر خائی ہے اسی لیے ہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی حدیث میں کے بعد روایتوں میں اور دوسری روایت امیر المومنین علی نبی طالب نبی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ سن نے شاخ رمایا وہی رستن صاحب اور تمہیں ایک حد واجبی حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرو چاہے وہاں موجود ہو یا وہاں سے غائب ہو یعنی پیٹ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنا اس کو بدنامی سے بچانا یہ بھی میرے بھائی اس کی بڑی خیر خواہی ہے اس طرح سے بہت ساری خیر خواہیاں ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن اگر کوئی جہالت میں ہے اس کو علم سکھا دینا اس کے سکھانے سیکھنے سکھانے کی فکر کرنا محتاج ہے پریشان ہے کسی بھی حالت میں ہو بہرحال اس جملے کی تشریح کو کمبل کرنا ناممکنات میں سے لوگ کہتے ہیں یہ ایسا نہ کر کر رسول نے استعمال کر دیا ہے کہ اس کا حق کتنا بھی بیان کیا مکمل حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ایک لفظ میں اہل جانا ہر اعتبار سے مسلمان پر فرد ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہو ہمیشہ ان کا ہمدرد ہو اللہ تعالی ہم سب کو توسیع نصیب فرمائے اور سب کو کو ایک دوسرے کا خیفہ بنائے الفت محبت کرنے والا بنائے باقی ان شاء اللہ آئندہ لہادا استفر اللہ پاکستان